یہ مچھلیوں میں مچھلی جو ہے مچھلیوں میں کون سی مچھلی میں نے جہاں تک سنا تھا کہ جو ڈائریکٹ برتھ دیتی ہیں جیسے کہ ویل ہو گئی شارک ہو گئی تو اس میں وہ کھانا جائز ہے ناجائز ہے جیسے جھینگا ہو گیا کھیکڑا ہو گیا یا کرائب ہو گیا اس طریقے سے اور بھی جو چیزیں ہیں تھوڑا اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں مچھلی صاحب ہاں ویسے ایگز بھی مچھلیوں کے انڈے وغیرہ جو ہے وہ کھانے اس میں بھی جیسے یہ شیل یہ ہوتی ہے شیل فشیز ہوتی ہیں جو کہ کلیمز ہو گئی جیسے اور یہ جو دوسری ٹائپ کی فشیز ہیں یہ سب اس میں کون سی مچھلی ہم لوگ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ جہاں پہ میں ہوں وہاں پہ تو مچھلی ہی کھانا سب سے سمپل اور سیدھا سولوشن نظر آ رہا ہے مجھے کیونکہ یہاں پہ اور طریقے کار کا گوشت ملنا اور کھانا تو ویسے فشز فشٹیرین ہو گئے ہم لوگ یہاں پہ ویجیٹیرین تو نہیں فشٹیرین مطلب بھاجی اور مچھلی والے تو آپ تھوڑا اس سے روشنی رکھیں گے جزاک اللہ خیر جی راگل بھائی جس کو بھی آپ مچھلی کہیں گے وہ کھانی جائے گا مچھلی کی قسمیں کتنی ہیں یہ اللہ رسولی بہتر جانتے ہیں جو مچھلی ہے وہ جائز ہے جو جی معذرت راجل بھائی جو بھی مچھلی کی قسم ہے اس کا کھانا جائز ہے جو مچھلی نہیں اس کا کھانا جائز نہیں ہے جھینگا کو کچھ لوگ مچھلی کہتے ہیں کچھ اس کو مچھلی سے خارج قرار دیتے ہیں تو جھینگا کے بارے میں آج ایسے سوال ہوا آپ نے کہا میں نے کبھی نہیں کھائی اور کھانے کا ارادہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے مچھلی ہونے میں شک ہے لہذا اس کے علاوہ مچھلی کی جتنی بھی قسمیں کہیں گے وہ سب کی سب ہے اور ہمارے نزدیک دریائی یا پانی کے جانوروں میں سے صرف مچھلی ہی جائز ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جی اس کے علاوہ اور کوئی جانور پانی کا جائز نہیں چھ مچھلی کے مچھلی کی جتنی قسمیں ہیں وہ جائزہ مچھلی ہونی چاہیے جی